السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ بلعلمین واشد اللّہ اللہ شریق علیہ واشد محمد رسول صلابۃ اللّہ وسلم و علیہ الصحاب و منحطی وسنب سنت علیہ اماد معزز ساتھیو بڑے گناہوں کی پہچان کا نیا سلسلہ میں نے تین ہفتہ پہلے شروع کیا تھا آج اس کا تیسرا درس ہے اس سے پہلے سب سے بڑے گناہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس کی پہچان میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی یا خالدن فیا ابدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہو کہ وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ کہ وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے یا وہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور جو بھی شرک کے درجے میں ہے جیسے بڑا کفر ہے بڑا نفاق ہے تو ان سب کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور وہ کبھی بھی جنت جہنم سے نہیں نکلیں گے اگر بغیر توبہ کے مر گئے آج ہم دوسری پہچان یا دوسری علامت جانیں گے انشاءاللہ اور دوسری علامت یا دوسری پہچان یہ ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں جہنم کی وعی سنائی گئی ہو وہ بھی بڑا گناہ ہے کتاب و سنت میں ایسے بہت سارے گناہ ہیں ایک لمبی فہرست ہے جن کے کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعی سنائی گئی تو وہ بڑے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں جن پر یہ کہا گیا ہو کہ اس کا مرتکب یا اس کا کرنے والا کرنے والے کے لیے جہنم ہے اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے گئے ہوں تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے ایسے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے وہ سارے گناہ تو ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کر پائیں گے البتہ چند گناہ بطور نمونہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اور مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ گناہ ہم کرتے ہیں تو ان گناہوں سے بعد آ جائیں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں کیونکہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے یہی اصل مقصد ہے ہماری سیریز کا کہ ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں توبہ کریں اور خالص اللہ تعالیٰ کی تباہ اور اس کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے امد المومن متعمدن جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے ہو جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے خالدن فیحہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیش اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ خلوط دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہمیشگی والی ہمیشگی والا فترہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ انسان جہاں ایک لمبے عرصے تک قیام کرتا ہے اس کے لیے بھی خلوط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پر ہمیشگی کے معنی نہیں کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے وہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب ہوتا ہے وہ لعنہ اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے وہ اداب عظیمہ اللہ نے اس کے لیے اداب عدیم تیار کر رکھا ہے تو جان بوجھ کر کے کسی مومن کا قطر کرنا یہ بڑا گناہ ہے ایسے کرنے والے کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی ہے اس طریقے سے اللہ ابام نے ایک دوسرے آج کے اندر فرماتا ہے کہ ان الزینہ یا کلون تام ظلمہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں ناحک طور پر کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں وہ سید سیسلون سعیرہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے تو یتیم کا محل مال نہ کھانا ظلم کے طور پر کھانا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے یہ اس پر جہنم کی وہی سنائی گئی اس طریقے سے سود کے بارے میں اللہ ابلامی نے فرمایا کہ امن عاد فلا کا صحاب النار ہم فیا خالدون اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اللہ بے کو حلال کر دیا ہے تجارت کو خرید و فروخت کو اور سود کو حرام کر دیا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا فمن جا معمعت المن ربی فنتا فلاحما صلف جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا ما صلف تو جو کر گیا کر گیا وہ امر ہو اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے وہ من آدا اور جو لوٹا یعنی جاننے کے باوجود نصیحت آ جانے کے باوجود کہ سود لینا حرام ہے سود دینا حرام ہے اس کے بعد بھی دوبارہ یہ کام کرتا ہے فلا کا اصحاب النار تو یہ لوگ یہ وہ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے یا جہنم والے ہیں ہم فیا خالدون اس جہنم کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ سود لینا اور سود دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بہت سارے گناہوں کے بارے میں جہنم کی وہی سنائی گئی ہے انہیں میں سے عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا منغش شنا فلئی سمنا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے و الخدا و فنار مکر اور خدا یعنی مکر و فریب دھوکہ دینا یہ کیا ہے یہ جہنم کے اندر یعنی اس کے کرنے والے جہنم کے اندر جائیں گے یہ حدیث کیا ہے تبرانی اور بن احبان کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سع الجامع کے اندر صحیح قرار دیا اس طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے المکر و ات ولخیانت و فنار مکر اور خدی دھوکہ دینا و اور خیانت کرنا یہ جہنم کے اندر رہیں گے یعنی جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سارے گناہ بڑے گناہ ہیں مکر دھوکہ دینا خیانت کرنا یہ کیا ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں ایاد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا پانچ قسم کے لوگ جہنم میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ جہنم کے اندر جانے والے ہیں نمبر ایک کمزور و جاہل جس کے پاس آخرت کی کوئی فکر نہ ہو دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والا ہو اور اہل و عیال اور مال و منال میں بے پرواہ یعنی آخرت کی اس کی فکر نہ ہو اہل و عیال پر کوئی توجہ نہ ہو اور اس طریقے سے دنیا دار ہو وہ اور دنیا کے پیچھے سر پر بھاگ رہا ہو ایسے شخص کے بارے میں نے فرمایا وہ ان پانچ لوگوں میں سے جن کے لیے جہنم کی وہی سنائی دوسرا شخص خائن جو معمولی چیز میں بھی خیانت کر جاتا ہے معمولی چیز ہے لیکن اس کے بارے میں بھی خیانت کر بیٹھتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا نمبر تین آپ نے فرمایا تمہارے اہل و مال میں صبح و شام تمہیں دھوکہ دینے والا یعنی دھوکہ دینا اہل کے تعلق سے مال کے تعلق سے کیا ہے وہ جہنم کے اندر وہ بھی جانے والا ہے نمبر چار پھر آپ نے بخل یا جھوٹ یعنی بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر کیا یعنی بخالت اور جھوٹ یہ بھی بڑا جرم ہے جو بخیل ہوگا جو جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ بھی گویا کہ اس کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی پانچواں آدمی جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا فوش گو اور گالیاں بکنے والا فوش باتیں کرتا ہے اور اس طریقے سے یعنی شرم و حیا اس کے پاس نہیں ہے گالیاں بھی دیتا ہے اور فحاشی کی باتیں کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا یا اس کے لیے وہ ایس سنائی تو یہ سب جو گناہ ہیں یہ بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے جہنم کی وہ آئی سنائی کسی کو گالی دینا فوج باتیں کرنا خیانت کرنا بخالت سے کام لینا جھوٹ بولنا یہ سب کیا ہے دھوکہ دینا دھوکہ دینا آخرت کی فکر نہ کرنا دنیا کے پیچھے سرپٹ بھاگنا دنیا کے پیچھے پڑے رہنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سب کو جہنم کے اندر لے جانے والی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مقدس کے اندر من توغا و آثر الحیات دنیا فعن الجہی ابا جس نے سرکشی کی یعنی کفر اور معاشیت میں حج سے تجاوز کیا وہ آثر الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی آخرت پر وہ سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے آخرت کی کوئی فکر اس کے پاس نہیں ہے نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے دنیا دار بن کر کے رہ گیا ہے اور شریعت کو دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے فعن الجحیم مہی الما تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم کے اندر وہ رہے گا تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی اس طریقے سے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے صنفان نار جہنمیوں کی دو قسم ایسی ہے لم ارحم آباد میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا نساؤن کاسیات آریات مائلات ممیلات ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں مائلات خود مائل ہونے ما... یہ مایلات خود مائل ہونے والی ہوتی ہیں مردوں کی طرف ممیلات اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یعنی ایسا لباس پہنتی ہیں کہ ان کا لباس دیکھ کر کے مردوں کے اندر جنسی حیجان پیدا ہوتا ہے اور وہ ان اپنے گندے لباس سے باریک لباسوں سے چست لباسوں سے جن کو پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں تو مرد ان کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آتے ہیں اور یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ حیادار اور پاک دامن عورت نہیں ہے تبھی اس طرح کا لباس پہنتی ہے تو خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو ایسی عورتوں کے بارے میں آپ نے کی جہنم کی وہ قسم ہے جسے میں نے نہیں دیکھا کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے رہنا یعنی باریک لباس پہننا اتنا باریک اس کے چمڑے نظر آئیں جسم کا اردو نظر آ جائے یا بہت تنگ لباس پہننا اتنا چست پہننا کہ جسم کا نشیب و فراز اونچائی نچائی اور جسم کی بناوٹ اور ساخت تمام چیز اسے ظاہر ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ گویا کی پہننے کے باوجود بھی ننگے یعنی کپڑا اس نے پہن رکھا ہے لیکن اس کے جو ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں تو جو کپڑا ہی نہ پہنا ہو جیسے آج چلن ہے کہ اسکرٹ پہنتی ہیں صرف کیا نام ہے ران تک اسکرٹ رہتا ہے جسم کے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے تو ان کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی یہ ان عورتوں کے لیے وعید ہے جو کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن باریک کپڑا یا بہت تنگ لباس جس سے ان کے جسم کا عضو نظر آتا ہے ایک ایک انگ نظر آ جاتا ہے اور اس طریقے سے چمڑا تک نظر آ جاتا ہے ان لوگوں کے لیے وعید ہے تو جو اپنے چمڑے کو اور جسم کو کی نمائش کرے اور لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کرے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی اللہ روسین کا اسلم ان کے سروں پر بختی اونٹے کے کوہانوں کی طرح بال کے جوڑے حرکت کرتے ہوں گے یعنی بال کو اکٹھا کر کے جوڑا بنا لیں گی اور یہاں بیچ میں سر میں اپنی اوپر کیا کریں گی اس کو بال کو جوڑا بنا کر کے ایسے ہی رکھ لیں گی گول جیسے یہ غیر مسلموں کی پہچان ہے ہمارے بھی نے منع فرمایا اس طرح کے بال رکھنے سے منع فرمایا جیسے اونٹ ہوتا ہے اس کی کوہان اوپر ہوتی ہے ادھر ادھر جھکتی رہتی ہے اس طریقے سے بال بھی وہ گوند کر کے یا جوڑا بنا کر کے اوپر رکھ لیتی ہے تو ہمارے بھی نے اس کے لیے سخت وہی سنائی لا یری الجنہ وہ جنت کو نہیں دیکھیں گی ولا اجدنا ریحا اور نہ ہی اس جنت کی خوشبو نہیں ملے گی یہ پہلی قسم ہو گئی وہ رجالم اسوات اور وہ لوگ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہوں گے سوٹے ہوں گے کہ ادناب البقر گائے کے دموں کے طریقے سے ابھی الناس وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے پیٹیں گے یعنی ظلم کریں گے لوگوں کے اوپر تو اس میں دو گناہوں کے بارے میں ہمارے بھی نے فرمایا کہ وہ کرنے والے جہنم کے اندر ہوں گے میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک تو ظلم کرنے والے اور اس طریقے سے لوگوں کو ناحک مارنے والے ستانے والے کیونکہ حقوق لباد میں سے آتا ہی ہے اور نمبر ایک ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگر ننگی نظر آتی ہیں اور اس طریقے سے غیر مسلموں کی مشابت اختیار کرتی ہیں اور اپنے بالوں کا اپنے سر کے اوپر جوڑا بنا کر کے رکھتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی تو ان کے بارے میں بی نے یہ کہا کہ میناحلی نار یعنی جہنم کے اندر یہ لوگ جائیں گے یا جہنمیوں میں سے ہیں اس طریقے سے بحیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو رات کو قیام کرتی ہے وہ تسوم النہار دن کو روزہ رکھتی ہے وہ تفعال و تصدق اور بھی نیکیاں کرتی ہے صدقات و خیرات کرتی ہے لاکن تو زیبی رانیہ لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو ایزا پہنچاتی ہے پڑوسیوں کو ایزا پہنچاتی ہے تکلیف دیتی ہے ہمیں پڑوسیوں کی عزت اور تقریم کرنے کا حکم دیا گیا اس کے برعکس پڑوسیوں کو ستاتی ہے قالا ہی اللہ خیر فیحا آپ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے ہیا فنار یہ جہنم کے اندر جائے گی اور ایک دوسرے بات کے اندر آپ نے کیا فرمایا ہیا من اہل نار یہ جہنم والیوں میں سے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو ستانا ظلم کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی عید ہے لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے وہ تصدق بال اسوار اور اسوار یعنی پنیر وغیرہ کی کا صدقہ و خیرات کرتی معمولی چیزیں صدقہ تو خیرات کرتی ہے لیکن لا تو دیبی جیرا لیکن اپنے پڑوسیوں کو ایزا نہیں پہنچاتی تو آپ نے کیا فرمایا یہ امین اہل جنا یہ جنتیوں میں سے ہے یہ کس میں سے جنتیوں میں سے یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے اور صحیح العدب المفرد کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا ایزا پہنچانا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے آپ ذرا غور کریں روزہ بھی رکھتی تھی قیام العل بھی کرتی ہے صدقات بھی کرتی ہے اور بھی بہت سارے خیر کا کام لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے تمہارے بھی نے کیا فرمایا اس کے اندر کوئی خیر نہیں وہ جہنم کے اندر جائے گی اللہ المستعان ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی کیونکہ حقوق العباد ہے یہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا تو معلوم ہوا کہ پڑوسیوں پر ظلم کرنا پڑوسیوں کو ایزا اور تکلیف پہنچانا یہ کیا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے اس طریقے سے پڑوسی کیا بلکہ جانوروں کو ستانا بھی اسلام کے اندر بڑا گناہ صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی دخلت امراۃ انار ایک عورت جہنم میں چلی گئی ہر رتن بلی کی وجہ سے کیا کیا اس نے ربتہ فلم تمہا اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا اسے کھانا نہیں کھلایا ولم تدا تقل و بن خشاش الارض اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ جا کر کے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے تو نبی بھی فرمایا کہ ایسی عورت کے بارے میں کہ وہ جہنم کے اندر چلی گئی سی بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت کے اندر کیا ہے اس ذبت امراۃ الفرا ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے او ہا اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھا فلم تو اس کو کھانا چارہ نہیں دیا ولم تسق تسقہ اور نہ ہی اس کو پانی پلایا ولم تد احاطہ من خشاش الارض اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے حقوق العباد کی بات تو بہت دور کی ہے آپ دیکھیں بلی ایک جانور ہے اسے باندھ کر کے رکھنے کی وجہ سے بھی نہ اس نے اسے مارا اور اس کے مرنے کا ذریعہ بن گئی اسے کھانا بھی نہیں دیا پانی بھی نہیں دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ جا کر کے اپنا پیٹ پال لے اللہ کی مخلوق اس پر ظلم کیا اس نے تو ماں نے نے فرمایا کہ اس کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر بندوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہوگی انسانوں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہوگی جب جانور کا کے حقوق اتنے بڑے سخت ہیں کہ بلی کو چارہ نہ دینے کی وجہ سے باندھ کر کے اسے رکھنے کی وجہ سے اور پھر وہ بلی مر گئی اس کی وجہ سے تو اس کو جہنم کی وجہ سنائی گئی اللہ نے اس کو عذاب دیا تو پھر جو بندوں پر ظلم کرے گا بندوں کے حقوق کھائے گا انہیں مارے گا پیٹے گا انہیں قتل کرے گا یا اس طریقے سے اور جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں بندوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرے گا تو ایسے آدمی کا کیا حصر ہوگا ایسے آدمی کے ساتھ کتنا برا معاملہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے ہی اللہ کو ناراض کرنے والا گفتگو کرنا ایسی گفتگو جس سے اللہ ناراض ہو جائے ایسا کلام ایسی بات جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لے مول لے لے تو وہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے اصول نے فرمایا ابو حرض فرماتے ہیں کہ اللہ کے اصول نے فرمایا ان انلاب کلم بالکلمہ من سخت اللہ کہ ایک بندہ اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتا ہے لا القی لہ بالن اس بات کی اہمیت نہیں دیتا پرواہ نہیں کرتا کہتا بہت معمولی سی بات ہے اللہ کو گالی دے دیا یا اس طریقے سے اور اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیا یا بنیادی چیزوں کا انکار کر دیا یا اس طریقے سے اور کوئی بڑی بات اس نے کہہ دی اللہ پر یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہاری اللہ مفرت نہیں کرے گا تم جاؤ جہنم کے اندر جاؤ گے اللہ تمہاری مفرت نہیں کرے گا کسی کے بارے میں کہہ دیا کون ہوتا بندہ کہنے والا کسی کے بارے میں بے نہیں کسی شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مفرت نہیں کرے گا نہیں کہہ سکتے یہ اللہ پر تعلی ہے اللہ پر غرور ہے یہ جی ہاں اور اللہ رب العالمین پر حکم چلانا ہے یہ تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ سے ناراض ہوتا ہے تمہارے بھی نے کیا فرمایا یہ ابھی بحافی جہنم اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے جہنم کے اندر داخل کر دیا تھا یو ہوا ہوا فی جہنم اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا تھا سی بخاری کی روایت آج دیکھیں گاؤں دیہات میں خاص طور سے شہروں میں بھی اگر کسی کے پاس کچھ نعمتوں کی کمی ہے فقر و فاقہ ہے یا بیماری ہے تو انسان صبر کرنے کے بجائے اللہ کو گالی دیتا ہے اللہ کو اندھا کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہتا اللہ کا انصاف نہیں ہے یا اللہ کو گالیاں دیتا ہے نہ اس بلا بنظالی ناراضگی والی باتیں کہتا ہے اس کو صبر کرنا چاہیے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اس کے لیے آرام اور آسائش ہے دنیا کی مصیبتیں زائل ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت کی مصیبت ختم نہیں ہوگی تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت پائی جاتی ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اس طریقے سے وہ مسلم کی روایت ہے کہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبر کم بے نار کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کل اتل جوازن مستقبر کل اتل یعنی ہر جھگڑالو اتل کے معنی ہوتے جھگڑالو کے اجڑ بے حد سخت ایسے ہی فوش گو بھی اس کا معنی کیا گیا فحش باتیں کرنے والا کس کے معنی اتل تو جو یہ باتیں کرے گا جو جھگڑالو ہوگا اجڑ ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرے گا گالیاں دے گا لوگوں کو زبان سے فحش باتیں کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں کہ وہ اہل النار میں سے ہے جہنم والوں میں سے ہے جواز کا مطلب ہے متکبر گھمنڈی اور ایک معنی اس کا بدخلق بھی ہے اس طریقے سے اس کا ایک معنی لالچی بھی ہے یعنی بہت لالچ کرتا ہے تما ہے وہ مال بہت ہے اس کے پاس لیکن خرچ نہیں کرتا ہے گن گن کر کے مال کو رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ نے مال دیا اپنے فضل سے لیکن مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے وہ تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ النار وہ جہنم والوں میں ایسے ہے وہ گھمنڈی آدمی متکبر بدخلق ہے وہ یعنی ہر انسان اس سے پریشان ہے اس کی بدخلقی سے معمولی باتوں پر جو ہے کیا نام ہے گھمنڈ دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اس طریقے سے مستقبر مستقبر دوسروں کو حقیر جاننے والا کبر نقبت کی چال چلنے والا مغرور متکبر کے معنی بھی آتا ہے یعنی دوسروں کو حقیر سمجھے اور چال ایسی چلے کہ ایک دم یعنی دوسروں کو حقیر سمجھے وہ تکبر کی چال چلے گھمنڈ کی چال چلے وہ اور یہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں ہماری طرف سے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی مینہری نار ہیں ایسے لوگ جہنم کے اندر جانے والے تو یہ چند گناہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور جن کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے اسی لیے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں کوئی چھوٹے گناہ ہیں معمولی گناہ ہیں اور کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں حالانکہ بہت بڑے گناہ ہیں ایسے بہت سارے بڑے گناہ جو آج انسان انتخاب کرتا ہے جی اور یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے گناہ کیونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو جس گناہ کے کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں انسان اس گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے معمولی سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دے کر کے تسلی دے لیتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا حالانکہ وہ ہوتے ہیں بڑے گناہ تو میرے بھائیوں یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا اور بھی بہت سارے بڑے گناہ ہیں لیکن مثال یاد رکھیں علامت اور پہچان کہ جس گناہ کے بارے میں بھی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جہنم کی وہی سنائی گئی یا ان کو اہل النار کہا گیا ہے جہنم کے اندر لے جانے والا کہا جہنم کی دھمکی اور وہی سنائی گئی وہ سارے گناہ بڑے گناہوں کے اندر آتے وہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے آمین مذاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ